حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم پر اور قوم آد کی ہم نصب شخصیت یعنی حضرت حود علیہ السلام پر رحم فرمائے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو باون